يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا اللہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے